عافیت اور اس پر شکر کا مقام عن ابی الدرداء قال كنت جالسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر العافية وما أعد الله لصاحبها من عظيم الثواب عبیم اذا هو شكر ويذكر البلاء وما اعد الله لصاحبه من عظيم الثواب من عظيم الثواب اذا هو صبر فقلت بابي وامي يا رسول الله لان اعافى فاشكر احب الي من ان ابتلى فاصبر فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يحب معك العافية حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت اور اس پر شکر ادا کرنے والے کے عظیم ثواب کا ذکر فرما رہے تھے اور مصیبت اور مصیبت پر صبر کرنے والے کے اجر عظیم کا تذکرہ فرما رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں عافیت دیا جاؤں اور اس پر شکر ادا کروں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ آزمایا جاؤں اور صبر کروں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول بھی آپ کے ساتھ عافیت کو پسند کرتے ہیں